وہ جس نے تمہارے لیے عزمے کو بچے بنا کیا اور تمہارے لیے اس میں چلتی راہیں رکھیں اور اسمان سے پان اتارا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے سبزے کے جوڑے نکالی